حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خاتون کا ذکر کیا کہ میں اس سے نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اسے دیکھ لو امید ہے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی چنانچہ میں ایک انصاری خاتون کے ہاں گیا اور اس کے والدین سے اس کا رشتہ طلب کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنایا یوں محسوس ہوا کہ اس کے والدین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ مرض اس لڑکی کو دیکھے لڑکی پردے میں تھی اس نے یہ بات چیت سن لی چنانچہ اس نے کہا اگر تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو دیکھ لے ورنہ میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ جھوٹا بہانہ بنا کر مجھے نہ دیکھنا اس نے گویا اس بات کو بہت بڑا سمجھا یعنی سنتے ہی اعتبار نہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سچ کہہ رہا تھا اس لیے میں نے اسے دیکھ لیا پھر میں نے اسے شادی کر لی پھر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ہم آہنگی پیدا ہو جانے کا ذکر فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1866